بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ المدثر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو قم فانذر اٹھو اور ہدایت کر دو وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو والرجز فہجر اور ناپاکی سے دور رہو ولا تمنن تستكثر اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ دن مشکل کا دن ہوگا غیر یسیر یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ذرنی ومن خلقت وحیدا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وجعلت له مالا ممدودا اور مال کثیر دیا وبنین شہودا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وہ سد دی ازيد ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ انه كان لآياتنا عنيدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی فقتل قدر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثم قتل قدر پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثم نظر پھر تامل کیا ثم عبس وبسر پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا ثم پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا فقال ان هذا الا سحر يؤثر پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے ان هذا الا قول البشر پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سأصلیه سقر ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وما ما سقر اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لا تبقی ولا تذر وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لواحة للبشر اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی عشر اس پر انیس داروغہ ہیں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب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 هذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر اور ہم نے دوزک کے داروغ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو انها لإحدى الكبر کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے نذیرا للبشر اور بنی آدم کے لیے موجب خوف لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے كل نفس بما كسبت رهینہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے اصحاب مگر داہنی طرف والے نیک لوگ فی جنات کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے عن المجرمین یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے سقر کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے قالوا لم من المصلين وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں حمر گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں فرت من یعنی شیر سے ڈک کر بھاگ جاتے ہیں بل ان صحفا اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے بل لا يخافون الآخرة ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے فمن شاء تو جو چاہے اسے یاد رکھے وما يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے